السلام علیکم کیسے جائے جناب آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کی بات کر رہے تھے آج ہم نے تقریباً ویسی ہی کچھ اور ڈسکشن بھی کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہم پچھلی دفعہ کا جو لیکچر تھا اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے ان کو ذرا ریکاؤنٹ کر لیں پہلی بات تو ہم نے یہ کی تھی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ نیٹ ورکس کا ہمیں فائدہ کیا ہے کمپیوٹنگ میں نیٹ ورکس کا رول کیا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مختلف طرح کے جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور یہ کہ نیٹ ورکس جب بنا رہے ہوتے ہیں کمپیوٹرس کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کون کون سی فارمیشنز عموماً یوز کی جاتی ہیں کون کون سی ٹوپالوجیز عموماً یوز کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک دو پروٹوکالس کو بھی دیکھا تھا کہ نیٹ ورکس پہ جب ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے ریسیپشن ہو رہی ہوتی ہے پیکٹ ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کن رولز کو فالو کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ کہی تھی کہ جناب if you connect one computer was اندر آپ کا ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے یعنی نیٹورک میں دو کمپیوٹر بھی ہو سکتے ہیں لیکن عموماً دو سے خاصے زیادہ ہوا کرتے ہیں اور ہزاروں بھی ہوا کرتے ہیں اور اگر آپ انٹرنیٹ کو ایک نیٹ ورک کے طور پہ دیکھیں تو اس پہ تو ملینس آف کمپیوٹرز ہیں تو نیٹ ورکنگ کیوں کرتے ہیں تاکہ انفارمیشن شیئر کر سکیں تاکہ ریسورسز آپس میں ہم کمپیوٹرز کے ذریعے شیئر کر سکیں نیٹ ورک کی جو ہم نے ایکسیسیبلٹی کے لحاظ سے دو ٹائپس بتائی تھیں ایک تو یہ تھی کہ جناب کچھ نیٹ ورک انہیں ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ایز پرائیویٹ نیٹ ورکس اور جو نیٹ ورکس پرائیویٹ نہیں ہوتے انہیں ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ایز پبلک نیٹورکس اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کلاسیفکیشن یہ بھی کی تھی کہ کچھ نیٹ ورک انہیں ہم لوکل ایریا نیٹ ورکس کہتے ہیں یعنی ایسے نیٹ ورک جو کہ پاس کمپیوٹر جو ایک بلڈنگ میں پڑے ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کے بنے یا پھر کلوز ایک دوسرے کے کچھ بلڈنگس ہیں ان کے سارے کے سارے کمپیوٹرز جو ہیں ان کو ہم نے آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک لوکل ایریا نیٹ ورک ہے یا پھر اسے ہم لین کہتے ہیں ایل این لین کہتے ہیں اور جو ذرا بڑے نیٹورک ہوتے ہیں اسپیشلی ایسے نیٹ ورکس کہ جس میں کچھ کمپیوٹرز یہاں ہیں کچھ کسی اور شہر میں ہیں اور وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں اسے ہم ایک وائڈ ایریا نیٹ ورک یا وین کہتے ہیں اب یہ نیٹ ورکس جو ہیں ان میں کمپیوٹرز ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں کس طرح کنیکٹڈ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ فزیکلی ایک نیٹورک جو ہے ایک نیٹورک کا ایک نوڈ یا ایک کمپیوٹر جو ہے وہ دوسرے سے کس طرح کنیکٹ کیا جاتا ہے یا کسی اور تھرڈ پارٹی کے ذریعے کنیکٹ کیا جاتا ہے ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ نیٹورک کی ٹوپالوجی کیا ہے کہ یہ کمپیوٹر جو ہیں آپس میں فزیکلی کس طرح کنیکٹڈ ہیں تو چار ٹوپالوجی کا ہم نے تذکرہ کیا تھا point to point topology star topology bus topology اور رنگ ٹوپالوجی اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ بہت سے نیٹ ورک ایسے ہوتے ہیں جو ان کے مکسچر سے بنتے ہیں کہ وہ نیٹ ورک اس میں تھوڑا سا حصہ جو ہوتا ہے وہ تو اسٹار نما ہوتا ہے اور کچھ حصہ ہو سکتا ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ نما ہو یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ نیٹ ورکس پہ جب پیکٹس یہاں سے وہاں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ رولز فالو کرتے ہیں اسے ہم نیٹ ورکنگ پروٹوکول کہتے ہیں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب وینز کے لیے اپنی پروٹوکولز ہوتی ہیں اسپیشلی ایک انٹرنیٹ پروٹوکول خاصی مشہور ہے لیکن ہم نے جن دو پروٹوکولس کے بارے میں تھوڑی زیادہ ڈسکشن کی تھی وہ لین سے ریلیٹڈ پروٹوکول تھی ہم نے ایتھرنیٹ کا تذکرہ کیا تھا اس کے علاوہ ہم نے ٹوکن رنگ پروٹوکول کا تذکرہ کیا تھا اس کے علاوہ ہم نے جہاں تک کمیونیکیشن چینلز ہیں یعنی وہ چینل جس کے تھرو انفارمیشن ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ جاتی ہے یا ایک نیٹ ورک سے دوسرے کمپیوٹر پہ جاتی ہے ان کا بھی تذکرہ کیا تھا یعنی یہ کمیونیکیشن چینل جو ہیں یہ وائرڈ بھی ہو سکتے ہیں اور وائر لیس بھی ہو سکتے ہیں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آج کل وائرلیس لینس جو ہیں خاصے پاپولر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو سیٹ اپ کرنا خاصا آسان ہے ٹائم بہت کم لگتا ہے لیکن ایک کی ایشو جو وائرلیس وائرلیس لینس میں ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی اور پرائیویسی کا کہ کوئی دوسرا آدمی آپ کے میسیجز کو پکڑ نہ سکے کیونکہ وائرلیس لین میں سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ تو تھرو ایئر جا رہا ہوتا ہے it is available to anybody is nearby you تو اگر وہ لوگ چاہیں تو وہ اس ڈیٹا کو پکڑ سکتے ہیں اور اس سے ہو سکتا ہے آپ کو نقصان پہنچا سکے سو وائرلیس لینس میں that is the key issue تو جناب یہ تو تھی پچھلی دفعہ کی بات آج آج کا لیکچر جو ہے it is about the internet آج کا لیکچر اور نیکسٹ ٹائم کا لیکچر جو ہے وہ بھی انٹرنیٹ کے بارے میں ہی ہے آج ہم انٹروڈکٹری تھوڑی سی باتیں کریں گے نیکسٹ ٹائم تھوڑی سی ہم ذرا ایڈوانسڈ باتیں کرنے کی کوشش کریں گے آج ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ کا رول کیا ہے کمپیوٹنگ میں آج ہم یہ دیکھیں گے انٹرنیٹ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہ اب پہنچ گیا لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈسکشن شروع کریں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا جو کہ کل ہوئی کل جناب ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ ایکسیڈنٹ ہوا پہلو ایلٹو کیلیفورنیا میں جو امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے وہاں پہ ایک صاحب ہے ٹام پیٹرز ان کی گاڑی کھڑی تھی گاڑی کو کسی نے ٹکر ماری اور وہ بھاگ گئے ایک اور گاڑی نے اس کو ٹکر ماری اور وہ بھاگ گئے ٹام پیٹر صاحب بڑے پریشان ہوئے لیکن خوشی کی بات یہ تھی ان کے لیے کہ ان کی گاڑی انشورڈ تھی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے فوراً انشورنس کلیم فارم جو ہے اس کو فل کیا اس کے اندر اپنے بارے میں کچھ انفارمیشن ڈالی جس طرح ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ڈالی اور یہ بھی لکھا کہ اس کو ریپیئر کرانے میں تقریباً کتنے پیسے لگیں گے اس کے لیے انہوں نے کسی موٹر میکینک سے مشورہ بھی کر لیا جب یہ ساری انفارمیشن انہوں نے اس فارم میں لکھ دی تو انہوں نے وہ فارم جو ہے فیکس کر دیا ان کے گھر میں ایک فیکس مشین تھی اس میں انہوں نے فارم ڈالا اور وہ فیکس کر دیا اپنی انشورنس کمپنی کے پاس ان کی انشورنس کمپنی جو ہے اس کا نام ہے ایکمی انشورنس کمپنی جو کہ نیو یارک سٹی کے اندر ہے ایکمی انشورنس کمپنی کا ایک سرور تھا اس کے پاس یہ فیکس پہنچی اس سرور نے اس فیکس کے فارم کو اس کی تھوڑی سی پروسیسنگ کی اس کی کچھ آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن کی اس میں جو انفارمیشن تھی اس کو کچھ دیکھا اس کے مطابق انہوں نے انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ جو ٹام پیٹر صاحب نے بھیجا ہے جو کہ پہلے الٹو میں رہتے ہیں اس کے ٹام پیٹرز کے بارے میں کچھ ہسٹوریکل انفارمیشن بھی تھی اس سرور کے پاس وہ بھی اس نے اس کے ساتھ اٹیچ کی اور وہ پھر انہوں نے فارم بما دوسرے بما دیٹ اٹیچڈ انفارمیشن انہوں نے فارورڈ کر دیا کہاں فارورڈ کیا انہوں نے ایک پاکستانی کمپنی جو کہ لاہور میں ڈیوس روڈ پہ جس کا آفس ہے اس کے پاس فارورڈ کر دیا اس کمپنی کا نام جناب ہے بھولا ای سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ اب یہاں پہ بھولا ای سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ پہ ایک سرور کے پاس وہ انفارمیشن آئی نیو یارک سے بولا تھا بڑے انٹرسٹنگ آدمی انہوں نے اس سرور کا نام بھی انٹرسٹنگ لکھا ہوا رکھا ہوا تھا اس کا نام تھا بلو تو یہ جو بلو سرور ہے اس کے پاس وہ انفارمیشن پہنچی انہوں نے اس کی کچھ پروسیسنگ کی اس کو کچھ دیکھا کچھ بھالا اور پھر انہوں نے ایک صاحب کے پاس اس ساری کی ساری انفارمیشن کو فارورڈ کر دیا انہوں نے یہ سارے کا سارا جو مال متا تھا غالب صاحب کو فارورڈ کر دیا غالب صاحب کے پاس یہ ساری انفارمیشن پہنچی انہوں نے اس کو کچھ اینالائز کیا انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ ٹام پیٹر صاحب کی باقی پرانی ہسٹری انشورنس کی کیسی ہے حالات خاصے ٹھیک ٹھاک تھے ٹام پیٹر صاحب نے کہا تھا کہ نا تقریباً تین سو روپئے تین سو ڈالر لگیں گے یہ جو نقصان ہوا ہے میرا اس کو ٹھیک کروانے میں ان کے خیال میں ایوری تھنگ از فائن انہوں نے اس کو اوکے کر دیا تو غالب صاحب نے ساری کی ساری انفارمیشن دیکھی اس کو اینالائز کیا اور انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا وہ ڈیسیجن جو ہے انہوں نے وہ جتنی انفارمیشن ان کے پاس آئی تھی اس کے ساتھ لکھا اور واپس اس سرور کے پاس بھیج دیا یعنی بلو کے پاس بھیج دیا بلو صاحب نے اس میں بلو سرور جو ہے اس نے کچھ اس پہ پروسیسنگ کی اس کو بعض چیزوں کو چیک کیا اور پھر وہ ساری کی ساری انفارمیشن انہوں نے واپس نیو یارک سٹی میں جو ایکمی انشورنس کمپنی کا سرور تھا اس کے پاس وہ ساری کی ساری انفارمیشن کو بھجوا دیا اب اس سرور نے اگین اپنی طرف سے تھوڑی سی چیکنگ کی ایوری تھنگ واز فائن تو تین سو ڈالر دینے تھے اس سرور کے پاس ٹام پیٹر صاحب کے جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کی کچھ انفارمیشن تھی اس نے اس بینک کو ایک میسج بھیجا کہ جناب ہماری طرف سے ان کو تین سو ڈالر دے دیے جائے تو ٹام پیٹر صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں تین سو ڈالر کا اسی وقت اضافہ ہو گیا نہ صرف یہ بلکہ اس سرور نے ٹام پیٹر صاحب کو ایک ای میل بھی بھیجی جس میں انہوں نے کہا جناب ہم نے آپ کا کلیم موصول کیا ایوری تھنگ از فائن آپ نے جتنے پیسے آپ کلیم کر رہے ہیں we are okay that that and we have money in your bank account مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ کل ہوا تھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ ڈسیزن آج ہو چکا ہے ٹام پیٹرز کے پاس یہ میسج پہنچ چکا ہے ابھی انہوں نے پڑھا نہیں کیونکہ ابھی تو وہ سو رہے ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں پاکستان کے لحاظ سے وہاں پہ تو اس وقت رات کا وقت ہے تو دوبارہ اس بات کو سمرائز کریں کہ پورا پروسیس پروسیس کیا ہوا ہوا یہ کہ فیکس مشین سے میسج جو ہے گیا نیو یارک میں ایک سرور کے پاس وہاں سے پاس وہاں سے وہ آیا بھولا سروسز کا سرور جو ہے اس کے پاس اس نے غالب صاحب کے پاس فارورڈ کیا غالب صاحب نے اس پہ کچھ پروسیسنگ کی اور واپس اپنے سرور کے پاس فارورڈ کیا اور اس نے پھر آگے اسے ایکمی انشورنس کا جو سرور نیو یارک میں اس کے پاس بھیج دیا اور اس نے دو کام کیے پھر ایک تو یہ کہ اس نے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے اور دوسرے یہ کہ ٹام پیٹر صاحب کو ایک میسج بھی بھیج دیا کہ everything is done now یہاں پہ کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کام جو ہے تقریباً بیس گھنٹے میں ہو گیا جس مومنٹ پہ ٹام پیٹر صاحب نے وہ فارم فل کیا اور جتنی دیر میں ان کے پاس واپس جواب پہنچا اس میں صرف بیس گھنٹے لگے یہ جو پروسیس تھا اس میں سے کچھ کام تو امریکہ میں ہوا لیکن اچھا خاصا کام جو ہے وہ پاکستان میں ہوا جناب یہاں پہ جو کی کوشچن ہے وہ یہ کہ اس سارے پروسیس کا کچھ کام پاکستان میں کیوں ہوا یہ انفارمیشن انشورنس کلیم کی جو پروسیسنگ تھی یہ لاہور میں کیوں ہوئی یہ امریکہ میں ہی کیوں نہیں کر لی گئی کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ بڑی سادی ہے جناب کیونکہ یہ جو پروسیس ہوا ہے ٹام پیٹر سے ایکمی ایکمی سے لاہور لاہور سے ایکمی اور واپس ٹام پیٹرز کو اس سارے پروسیس میں تین پارٹیاں جو انوالوڈ ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں اس فارم کی پروسیسنگ ہوئی تھی ٹام پیٹر صاحب کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ ان کو بڑی جلدی جواب مل گیا کیونکہ وہاں پہ تو رات ہے یہاں پہ دن ہے یہاں پہ پھر بھی کام ہو رہا ہے while is sleeping his claim is being processed over here نہ صرف یہ یہاں پہ جو لوگ اسے پروسیس کر رہے ہیں ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہے جتنی کہ نیو یارک سٹی میں ہوگی تو اس سے ٹام پیٹر صاحب کا جو پریمیم ہے وہ بھی ذرا کم ہو گیا ایکمی انشورنس کو کیا فائدہ ہوا وہ یہی کہ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو گئی ہے ان کا کام پروسیسنگ کا انفارمیشن کلیم پروسیسنگ کا اب ذرا سستا ہو رہا ہے maybe fifty percent discount بھی ہو رہا ہے اور بھولا ای سروسز کو کیا فائدہ ہے ان کو زبردست فائدہ ہے ان کا بڑا زبردست بزنس ہے ان کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں ان کو اتنے پیسے ملتے ہیں کہ ان کے بزنس کی جو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ہے وہ سکسٹی سے ایٹی پرسینٹ تک ہے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اس کا ہم نے شاید پہلے بھی تذکرہ کیا تھا اور شاید اکاؤنٹنگ میں بھی آپ اس کا تذکرہ سنیں وے sixty to eighty percent is a very good rate of return so Bhola e services is doing good business اس ساری بات کا لبے لباب یہ ہے یعنی کی پوائنٹ یہ ہے کہ جناب بھولا ای سروسز ایک بزنس کر رہا ہے اس وقت اس بزنس میں خاص بات یہ ہے کہ they are supplying a service using local attractively price talent یعنی وہ ایک سروس اپلائی کر رہے ہیں اور اس میں جن لوگوں کو امپلائی کر رہے ہیں سروس اپلائی کرنے کے لیے ان کی تنخواہیں تو پاکستانی لیکن جو وہ ریٹ چارج کرتے ہیں فرام ایکمی انشورنس وہ خاصا زیادہ ہے ایکمی انشورنس جو کا ایک ریموٹ ہے جو اوورسیز ہے کام یہاں پہ ہو رہا ہے اور کلائنٹ اوورسیز ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کام صرف اسی لیے پاسبل ہے کہ انٹرنیٹ ایگزٹ کرتا ہے یہ سارے کا سارا کام that is the supplying of the service using the local talent for this overseas is happening just because internet is there internet نہ ہوتا تو شاید یہ کام فیزیبل نہ ہوتا اور بھولا ای سروسز کے لیے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ they are making very very good money are making very good money why doing this insurance claim processing business in Lahore for a client which is sitting in New York City تو جناب مین بات یہ ہوئی کہ اس صورتحال میں اس سینیریو میں کی انیبلر جو ہے اس بزنس کا بھولا ای سروسز کا کی انیبلر جو ہے وہ کیا ہے انٹرنیٹ یہ بزنس ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے انٹرنیٹ جو ہے بزنس کے لیے ایک بڑا زبردست انیبلر بن گیا ہے بہت ساری چیزیں جو پہلے پاسبل نہیں تھیں اب انٹرنیٹ کی وجہ سے پاسبل ہیں ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ جو لوکلی اٹریکٹولی پرائسڈ جو ہیومن ریسورس ہے اس کو ہم یوز کر کے ایک کلائنٹ کو سرو کر رہے ہیں جو کہ ہزاروں میل دور ہم سے بیٹھا and it is enabled this service enabled by the internet اور کیا پاسبل ہے بہت ساری چیزیں پاسبل ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہم انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہم سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ان کو ہم میسجز بھیج سکتے ہیں ان کے ساتھ ہم چیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ہم آڈیو چیٹ کر سکتے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ یہ چیٹنگ یہ ای میلنگ یہ آڈیو چیٹ بہت ان ایکسپینسولی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے پہلے یہ پاسبل نہیں تھا پہلے اس یہ چیزیں پاسبل تھیں لیکن اس کی کاسٹ بہت زیادہ تھی نہ صرف یہ کہ میں ان ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکتا ہوں ایسے لوگ جو میرے سے بہت دور بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں میں ان کی مشینوں پہ ان کے کمپیوٹرس پہ یہاں بیٹھے بیٹھے پروگرامز بھی رن کر سکتا ہوں all this is possible because of the internet اگر میرے پاس ایک بڑی مشکل سی پرابلم ہے جس کے لیے مجھے ایک سپر کمپیوٹر کی ضرورت ہے تو میرے پاس دو آپشنز ہیں یا تو یہ کہ میں خرید لوں میں غریب آدمی میں نہیں خرید سکتا یا یہ کہ میں تھوڑے عرصے کے لیے انٹرنیٹ پہ ایک سپر کمپیوٹر جو ہے وہ ہائر کر لو ایک گھنٹے کے لیے ہائر کر لو پیسے تو خاصی دینے پڑیں گے لیکن compare to the price of the super computer وہ اتنے زیادہ نہیں ہے تو ہوگا یہ کہ وہ سپر کمپیوٹر کہیں اور پڑا ہے فرض کریں جاپان میں پڑا ہے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں میں اپنے پی سی کے ذریعے اس سپر کمپیوٹر پہ ایک گھنٹے کے لیے کوئی پروگرام رن کر سکتا ہوں for that one hour I have a limited amount of control over the working of that super computer which is maybe sitting in Tokyo یہ ساری چیزیں انفارمیشن شیئرنگ کمیونیکیشنس اور اس کے علاوہ running a remote computer all these things are possible because of the internet internet is the key enabler which has enabled me to do these things اس سے پہلے یہ چیزیں پاسبل نہیں تھیں انٹرنیٹ جناب it's unlike any previous human invention humankind نے ہماری یہ جو ہیومن ریس ہے بے شمار انوینشنس کی ہیں بے شمار لیکن this is unlike anything else اور وجہ اس کی کیا ہے کہ it's a worldwide resource it is accessible to anybody who wants to access it anybody جو چاہے اس ریسورس کو یوز کر سکتا ہے آج تک ایسی انوینشن کوئی نہیں ہوئی تھی آج تک ایسی فیسلٹی ساری دنیا کے لوگوں کو کبھی نہیں ملی تھی جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے آپ اس ریسورس کو ایکسس کر سکتے ہیں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ہاں تھوڑی کاسٹ ہے بعض لوگوں کے لیے کاسٹ بہت زیادہ ہو لیکن ٹو مینی ادر تھنگس وہ کاسٹ کو اتنی زیادہ نہیں ہے so it's a worldwide resource accessible to all the humankind that is unique ایسا ہیومن ہسٹری میں شاید پہلے کبھی نہ ہوا تھا ایک سروے ہوا تھا جس کے تحت انہوں نے اندازہ لگایا کہ 2002 میں total number of internet users کتنے ہوں گے دنیا میں ان کا خیال تھا 673 ملین یہ کتنے ہوئے about 10% percent of the population of the so internet جو ہے one resource it is available to ten percent of the population of the world right now تقریباً سات سو ملین لوگوں کو ایک ہی جیسی چیز اویلیبل ہے if they they want to it it in fact are باقی جو رہ گئے ہیں باقی پانچ چھ بلین جو لوگ ہیں دنیا میں دے ہیو دی از ویل اب یہ اور بات ہے بعض لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو کہ ان کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے یا ٹیلی کام کے ریسورسز نہیں ہے لیکن at least the possibility exist تو ایک ایسا ریسورس ہے دا پاسبلٹی ایگزٹ کہ آپ جب چاہیں جہاں سے چاہیں اور جو چاہے اس کو ایکسس کر سکتا ہے تو اس سال میں تو تقریباً سات سو ملین لیکن ٹو تھاؤزینڈ فائیو میں پروڈکٹ کر رہے ہیں لوگ کہ total number of internet users تقریباً ایک بلین ہو جائے گی بلکہ اس سے بھی ایکسیڈ کر جائے گی اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ ان میں سے تقریباً آدھے جو ہوں گے وہ انٹرنیٹ کو وائرلیس کنیکشن کے ذریعے ایکسس کریں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سیل فونز اور ایسی اور ڈیوائسز عام ہوتی جا رہی ہیں اور سیل فونز آپ کو پتا ہے کہ وائرلیس ڈیوائسز ہیں اس کے ذریعے جلد ہی اکثر لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکیں گے تو number of internet users is increasing لیکن number of wireless internet users is increasing at at a very very rapid rate یہ جو بھی میں نے نمبرز بتائے تو ساری دنیا کے بارے میں تھے پاکستان کے بارے میں انفارمیشن شاید تھوڑی سی اسکیچی ہو لیکن مجھے ایک نمبر جو میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے تلاش کیا وہ یہ تھا کہ جناب مئی دو ہزار میں مئی ٹو تھاؤزینڈ میں one point two million internet users تھے پاکستان میں so that is a bit less than one percent zero point eight zero point nine percent اب آج دو سال کے بعد شاید ان کی تعداد دگنی ہو چکی ہے so maybe two percent of the Pakistani population is using the internet right now two percent بڑا ایک چھوٹا سا نمبر ہے اگر آپ اسے کمپیئر کریں بعض اور ملکوں سے تو آسٹریلیا کے بارے میں جو نمبر اویلیبل ہیں for 2002 thousand two fifty four percent Singapore کے لیے 51 one percent Japan thirty nine percent China three percent so two percent is a number which is not very encouraging لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس نمبر میں خاصی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک کی ڈفرنس جو ہے وہ انٹرنیٹ ایکسس کا ہے Australia is a develop country fifty four percent China is a developing country show three percent تو یہ تو کچھ نمبرس ہے لیکن اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کے بعض کی کیریکٹرسٹکس کی کہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں انٹرنیٹ کی جن کے بارے میں ہمیں ایز کمپیوٹنگ پروفیشنلس کچھ پتا ہونا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ اور اس کا میں پہلے بھی تذکرہ کر کر چکا کہ اس کی جیوگرافک ڈسٹریبیوشن جو انٹرنیٹ کی ہے کہ it is global it reaches everywhere it is accessible from everywhere دوسرے یہ کہ اس کا آرکیٹیکچر بہت روبسٹ ہے اس سے مراد یہ ہے فرض کریں کہ میں نے ایک میسج بھیجا وہ یوں یوں کر کے جا رہا تھا اسے پتا لگا سامنے والا لنک جو پہلے ہوا کرتا تھا اب ٹوٹ چکا ہے ختم ہو چکا ہے تو وہ یوں کر کے چلا جائے گا کسی اور لنک سے یعنی میرے میسج کو سٹاپ نہیں کیا جا سکتا انٹرنیٹ جو ہے یہ یہ اڈیپٹ کرتا ہے اگر کوئی ڈیمیج ہوتا ہے نا تو یہ اپنے آپ کو چینج کرتا ہے تاکہ اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا جا سکے اگر کوئی ایرر آتا ہے کہ فرض کرے میرا ایک پیکٹ ہے وہ اس میں کوئی ایرر آتا ہے تو انٹرنیٹ کی پروٹوکول کچھ ایسی ہے کہ میں آٹومیٹکلی جو پیکٹ جس میں ایرر آیا تھا اس کو دوبارہ بھیج دیتا ہوں اس کے علاوہ یہ بھی کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت تیز ہے اگر اچھے چینلز آپ کے پاس ہوں تو اسپیڈ آف لائٹ پہ ایک لحاظ سے کام ہو رہا ہوتا ہے الیکٹریکل اور آپٹیکل سگنل جو ہیں تقریباً اسپیڈ آف لائٹ کے قریب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یہ اور بات ہے کہ میں اپنے گھر سے جب انٹرنیٹ کو کنیکٹ کرتا ہوں تو میں تو فون لائن کے ذریعے کر رہا ہوں اور اس میں جو میکسیمم میں کر سکتا ہوں وہ 56 سکس کلو بٹ کا میرے پاس موڈم ہے اس سے میں ایکسیڈ نہیں کر سکتا لیکن ایٹ لیسٹ اٹس پاسبل کہ میں ایک بہت تیز کنیکشن لے سکوں میں ایک ٹی ون یا ٹی تھری کنیکشن اپنے گھر میں لگوا سکوں جس کے ذریعے میں بڑی آسانی سے اور ہائی اسپیڈ پہ انٹرنیٹ کو ایکسس کر سکوں the possibility exist universal access جو ہے وہ میرے خیال میں انٹرنیٹ کی سب سے انٹرسٹنگ کیریکٹرسٹک ہے anybody from anywhere at any time can access the internet growth rate جو ہے انٹرنیٹ کا دیٹ از امیزنگ ہر ہفتے میرے خیال میں دو تین ملین نئے یوزر جو ہیں وہ انٹرنیٹ کو یوز کرنا شروع کرتے ہیں اور ظاہر ہے نئے یوزر آئیں گے تو انٹرنیٹ کا سائز خود بخود بڑھ جائے گا اس میں خود بخود نئے کمپیوٹرز ایڈ ہوں گے نئے لنکس ایڈ ہوں گے نئے کمیونیکیشن چینلز ایڈ ہوں گے just to support those users ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو انٹرنیٹ کے بارے میں ہے وہ ہے فریڈم آف اسپیچ انٹرنیٹ پہ کنٹرولز کوئی نہیں ہے کہ آس ہے اس پہ جو آدمی جو چاہے کر سکتا ہے کہہ سکتا ہے دکھا سکتا ہے لوگوں کو تو یو نو اس سے کچھ پرابلمس پیدا ہوتی ہیں there is no question about it لیکن کی پوائنٹ یہی ہے کہ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ کو اچھے کاموں کے لیے یا پھر غلط انفارمیشن کو پھیلانے کے لیے لیکن کنٹرول کوئی نہیں ہے nobody can stop you from transmitting right اور wrong information on the internet internet کا ایک کی ایڈوانٹیج جو ہے نا وہ اس کا اس کی ڈیجیٹل نیچر ہے میں آپ کو یہاں سے وہاں میسج اگر بھیجتا ہوں تو میسج میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو سکتی تھوڑا سا نوائز آ سکتا ہے لیکن ڈیجیٹل میسج ایسے ہوتے ہیں کہ عموماً ان میں اس نوائز سے جو افیکٹس ہوتے ہیں ان کو کریکٹ کرنا خاصا آسان ہے سو so, انٹرنیٹ کی جو ڈیجیٹل نیچر ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ایررز ہیں ان کو کریکٹ کرنا خاصا آسان ہے اس لیے اگر میں میسج یہاں سے کہیں بھیجتا ہوں دس اے گڈ چانس کہ وہی میسج جو میں نے بھیجا ہے وہی وہاں پہ پہنچے گا اس کی کوئی غلط سلط صورت وہاں پہ نہیں پہنچے گی انٹر نیٹ دو حصے ہیں نام کے انٹر اور نیٹ اور اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ internet is a network of networks internet is a network of networks internet میں ایسا ہے کہ there are there are a large number of networks وہ آپس میں فزیکلی کنیکٹڈ ہیں that's why we call it internet internet it's a network of networks یہ سارے کے سارے نیٹورک جو اس انٹرنیٹ کمیونٹی کا حصہ ہیں یہ آپس میں انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں دیٹ از دا کی پارٹ اباؤٹ اٹ یہ آپس میں انفارمیشن اور ریسورسز شیئر کر سکتے ہیں نہ صرف یہ from the users point of view internet جو ہے it looks like one unified حالانکہ it it is is made up of many many لیکن یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے لگتا یہی ہے سنگل نیٹورک ہے یونیفائڈ نیٹورک ہے اس کا آرکیٹیکچر جو ہے یونیفائڈ ہے یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کی گروتھ بڑی تیزی سے ہوئی ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے ڈیفائن کر دیا کہ انٹرنیٹ میں اگر آپ نے اپنا نیٹورک کنیکٹ کرنا ہے تو it has to follow certain rules نا all those networks which were connecting to the internet جو انٹرنیٹ کے بعد میں پارٹ بن گئے they all follow the same rules they they speak the same language اس لیے users point of view from the users point of view it seems like one network جس میں ہوموجینٹی ہے جس میں صرف ایک ہی لینگویج بولی جاتی ہے جس میں صرف ایک ہی طرح کے رولز فالو کیے جاتے ہیں دیکھیں نا اب یہاں سے آپ کسی اور ملک میں جائیں ہو سکتا ہے گاڑیاں بجائے دائیں کے بائیں پہ چلیں یا بائیں کے دائیں پہ چلیں انٹرنیٹ میں ایسا نہیں ہے ساری گاڑیاں جو ہیں وہ ایک ہی طرف چلتی ہے the rules are the same no matter which subnet of internet you are using the rules are the same internet network of networks تیسرے لیکچر میں جب ہم نے ویب کی بات کی تھی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ بھئی یہ انٹرنیٹ ایک چیز ہوتی ہے ایک ویب ہوتا ہے ان میں کیا فرق ہے کیا یہ ایک ہی چیز ہے آپ میں سے بعض نے جواب دیا تھا اور بعض کو اب بھی وہ جواب یاد ہوگا نہیں they are two very different things internet اور ویب ایک چیز نہیں ہے web is a service which runs on the internet یاد ہے آپ کو سو so, دوبارہ کہ انٹرنیٹ اور ویب جو ہیں they are two different things in fact you could say web is a part of the internet but not the other way around ایک اور سوال آپ نے انٹرنیٹ سے سنا ہے کہ آپ نے انٹرانیٹ سنا ہے انٹرنیٹ کی بجائے انٹرانیٹ یہ دونوں کیا چیزیں ہیں ان میں کیا فرق ہے یا یہ ایک ہی چیز ہے آپ میں سے بعض کو شاید علم ہو اس بات کا کہ نہیں they are very different things ایک یعنی موٹی موٹی سی جو میں آپ کو بات اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں وہ یہی کہ انٹرنیٹ جو ہے it's a public whereas intranets are always private intranets are limited access networks اس کو صرف خاص خاص لوگ خاص خاص کمپیوٹرز ہی ایکسیس کر سکتے ہیں انٹرنیٹ جو ہے it is available to anybody from anywhere at any time اب ہم نے جب کمپیوٹر ورکس کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ جتنے بھی نیٹورکس ہیں دے فالو پروٹوکال اور جیسا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیٹ پہ بھی ایک پروٹوکال فالو کی جاتی ہے یعنی there is one uniform language that all the networks which are part of the internet جس کو وہ فالو کرتے ہیں وہ لینگویج کیا ہے اس کو کہا جاتا ہے T C P slash I P so in fact دو پروٹوکالس ہیں جس پہ انٹرنیٹ چلتا ہے ایک کا نام ہے ٹی سی پی اور دوسرے کا نام ہے آئی پی لیکن اکثر اوقات جب بھی آپ ان میں سے کسی ایک کا نام سنیں گے ساتھ دوسرے کا بھی ہوگا تو آئیے ان کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ پروٹوکالس کیا کرتی ہیں ان کے انڈیویجل رولز کیا ہیں انٹرنیٹ کو چلانے میں جناب ٹی سی پی سے مراد ہے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکال اور آئی پی سے مراد ہے انٹرنیٹ سو دو ہیں T C P P I transmission control protocol اور دوسری ہے انٹرنیٹ پروٹوکال یہ دو ہیں جو انٹرنیٹ پہ جتنے بھی نیٹورکس ہیں جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں all of them they follow this protocol جب بھی انہوں نے انٹرنیٹ پہ کوئی کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے کوئی میسج ریسیو یا سینڈ کرنا ہوتا ہے they are always following these two protocols یہ پروٹوکال جو ہے بہت عرصہ پہلے امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے ڈیولپ کی تھی یونیکس آپریٹنگ سسٹم پہ لیکن اب تو تقریباً جتنے بھی آپریٹنگ سسٹم ہیں ان سب پہ یہ پروٹوکال جو ہے اویلیبل ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹی سی پی کی ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکال کی ٹی سی پی جو ہے یہ کیا کرتی ہے اگر کسی کمپیوٹر نے ایک میسج بھیجنا ہے کسی اور کمپیوٹر کو تو ٹی سی پی کے ذریعے ہم اس میسج کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور اس کو ہم پیکٹس میں کنورٹ کرتے ہیں جب بھی ہم نے میسج بھیجنا ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ تو پہلے ہم میسج کو لیتے ہیں اس کے حصے بکھرے کرتے ہیں جن کو ہم پیکٹس کا نام دیتے ہیں پھر بھیجتے ہیں اب یہ پیکٹس جب انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو ان کو جو ان کی راؤٹنگ جو ہوتی ہے ان کو جو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ تم نے ادھر ادھر سے سے ادھر سے ادھر سے جانا ہے یہ چیز کون سی چیز ڈٹرمن کرتی ہے یہ انٹرنیٹ پروٹوکال کرتی ہے تو ٹی سی پی جو ہے وہ ٹکڑے کرتی ہے اور پھر آئی پی جو ہے وہ بتاتی ہے ان ٹکڑوں کے بھائی تم نے کس طرح اپنی منزل پہ پہنچنا ہے اور جب یہ پیکٹس اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں ٹی سی پی دوبارہ ان پلے آتی ہے ٹی سی پی دوبارہ کام میں آتی ہے اب ٹی سی پی یہ کرتی ہے کہ وہ جو ننے ننے پیکٹس آئے تھے ان کو ایک ترتیب سے رکھ کے ان سے وہ جو اوریجنل میسج تھا وہ اخذ کرتی ہے ٹی سی پی تو ٹی سی پی سے پیکٹس بنے وہ جو پیکٹ پہنچے ڈیسٹینیشن تک وہ آئی پی کے تھرو پہنچے اور بعد میں جب ہم نے اپنے میسج کو ری اسمبل کرنا ہے تو اس کے لیے دوبارہ ہم ٹی سی پی یوز کرتے ہیں تو ٹی سی پی پھر آئی پی اور پھر ٹی سی پی اس طرح ایک میسج یہاں سے وہاں تک پہنچتا ہے اب جناب ہم بات کرتے ہیں کچھ ٹولز کی اور سروسز کی جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا لیکن اب دوبارہ کر لیتے ہیں انٹرنیٹ پہ ہم الیکٹرانک میل بھیج سکتے ہیں اس کے لیے مختلف پروٹوکالز ہیں پاپ کی پروٹوکال ہے جس کے ذریعے شاید آپ ریسیو کرتے ہیں آئی ایم ایپ کی پروٹوکال ہے ایس ایم ٹی پی کی پروٹوکال ہے جس کے ذریعے آپ ای میل سینڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ میسیجنگ جو ہے انسٹنٹ میسیجنگ آج کل خاصی پاپولر ہوتی جا رہی ہے اس کے لیے بطیر لوگ جو آئی سی کیو یوز کرتے ہیں ایم ایس این یوز کرتے ہیں ان کی اپنی اپنی پروٹوکالز ہیں سلسلے میں پرائیویٹ پروٹوکالز ہیں ایک خاصی پرانی پروٹوکال جس کے ذریعے آپ کسی کمپیوٹر پہ جو آپ سے بہت دور پڑا ہے ریموٹلی لاگ ان کر سکتے ہیں بہت دور کے قریب بھی پڑا ہو لیکن آپ اپنے کمپیوٹر سے کسی دوسرے کمپیوٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لیے جو پروٹوکال یوز ہوتی ہے اسے ہم ٹیلنیٹ پروٹوکال کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی دوسرے کمپیوٹر سے اپنے کمپیوٹر پہ کوئی فائل لے کے آنی ہو یا پھر اپنے کمپیوٹر سے کسی دوسرے کمپیوٹر پہ فائل لے کے جانی ہو اس کے لیے یعنی اس فائل ٹرانسفر کے لیے ایک پروٹوکال اس کا نام بڑا سادہ سا ہے فائل ٹرانسفر یا پھر شارٹ میں اسے کہتے ہیں ایف ٹی پی ایک اور چیز جو اب شاید اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہے وہ نیٹ ورک نیوز ہے اس کے لیے این این ٹی پی کی پروٹوکال فالو کرتے ہیں یعنی اس کے ذریعے لوگ جو ہیں میسیجز شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے اب بجائے نیٹ ورک نیوز کے اسے ڈسکشن گروپس کہا جاتا ہے اسے فورمز کہا جاتا ہے اس کو میسج بورڈ کہا جاتا ہے یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ جا کے اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں میں جا کے اپنا وہاں پہ میسج ٹانگ دیتا ہوں کوئی اور صاحب آتے ہیں وہ اس کے جواب میں کچھ اور لکھ دیتے ہیں پھر کوئی اور صاحب آتے ہیں وہ اس کے جواب میں کچھ اور لکھ دیتے ہیں سو so, ایک لحاظ سے ایک ڈسکشن سی ہو رہی ہے ایک فورم سا بن گیا ہے that is another service which is quite useful which is available on the internet اکثر مجھے جب میرے کمپیوٹر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا مجھے اور کوئی ایشو ہوتا ہے تو that's where I go I go to the discussion boards مزیدار پروٹوکول تو خیر ایچ ٹی ٹی پی ہے جس کے ذریعے ہم لوگ ویب کو ایکسس کرتے ہیں ویب کے ذریعے ہم انفارمیشن دوسرے لوگوں سے شیئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی انفارمیشن دیکھتے ہیں اپنی انفارمیشن انہیں فراہم کرتے ہیں web is one of the most popular services on the internet یہ باقی جو ہیں یہ بھی خاصی پاپولر ہیں ان سب سروسز اینڈ ٹولس کے بارے میں ہم نے آج تو بس ذرا سی بات تھی لیکن اگلی دفعہ اس پہ ہم تھوڑی سی مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے اب جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں اب ہم ذرا انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے ایولیوشن کی طرف آنا چاہتے ہیں یعنی انٹرنیٹ شروع کیسے ہوا اس کے بعد کون کون سے اسٹیپس تھے جس سے ایوالو ہو کے یہ انٹرنیٹ آج وہ بنا ہے جس کو آج ہم یوز کرتے ہیں تو آئیے انٹرنیٹ کی ہسٹری کی طرف ایک نظر دوڑائیں ہمیں انٹرنیٹ کی ہسٹری دیکھنے کے لیے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں جانا پڑے گا سکسٹیز نائنٹین سکسٹی نائن میں امریکہ میں جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے اس کی ایک ایجنسی ہے advanced project research agency advance projects research agency انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹل نیٹورک بنایا اس کا نام انہوں نے بڑا سادہ سا رکھا کیوں تھا کس لیے بنایا گیا تھا بڑی سادی سی وجہ تھی وہ لوگ جو ہیں نیٹورکنگ ٹیکنالوجیز کو ایکسپلور کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے انہوں نے ٹیسٹ بیڈ کے طور پہ ایک لیبوریٹری کے طور پہ یہ ایک نیٹورک بنایا جس کا نام انہوں نے لکھا جس کا نام انہوں نے رکھا آرپا نیٹ اب یہ نیٹ جو تھا اس کے صرف چار نوٹ تھے شروع میں اور چار نوٹ کیا تھے امریکہ کی چار یونیورسٹیاں تھیں تو شروع میں اب اب یہ جو انٹرنیٹ ہے اس میں ملینز آف نوٹس ہیں شروع میں 1969 میں اسٹارٹیڈ ود فور اور مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ جو ریسرچرز جو سائنٹسٹ ان چار یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپس میں انفارمیشن شیئر کر سکیں آپس میں ریسورسز شیئر کر سکیں اوور اے لانگ ڈسٹینس یہ چاروں یونیورسٹیاں آس پاس نہیں تھیں خاصی دور بھی تھی ایک دوسرے سے تو ارپن ایٹ جو ہے نا یہ سکسٹیز یعنی سکسٹی نائن میں بنا اور سیونٹیز میں یہ خاصا ایکسپینڈ ہوتا رہا سیونٹیز میں جو دو انٹرسٹنگ باتیں ہوئی تھیں وہ نیٹورکنگ کے ٹولس کے بارے میں ہوئی تھیں کہ نیٹورکنگ کہ یوز کو آسان بنانے کے لیے دو بڑے امپورٹنٹ ٹول جو تھے ٹول جو تھے وہ نائنٹین سیونٹیز میں انوینٹ ہوئے تھے ان میں سب سے پہلا تو ٹیل نیٹ کا ٹول تھا اٹس اے پروٹوکال یہ کہاں بنا تھا یہ نیشنل سپر کمپیوٹنگ سینٹر جو امریکہ میں ہے این سی ایس اے شاید کہلاتا ہے وہاں پہ اس کو انوینٹ کیا گیا تھا اس سے آپ کرتے کیا ہے ٹیلنٹ کے ذریعے اگر ایک کمپیوٹر آپ سے دور پڑا ہوا ہے ریموٹلی پڑا ہوا ہے اس کو اس کے ریسورسز کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں اس کمپیوٹر کو ایک لحاظ سے آپ رن کر سکتے ہیں یوزنگ ٹیلنٹ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول تھا اس کے ذریعے لوگ ریموٹلی کمپیوٹرز کو یوز کرنے لگے کیونکہ ایسا کرنا آسان ہو گیا تھا دوسری چیز جو ہوئی دوسرا جو ٹول انٹرسٹنگ تھا سیونٹیز میں جو انوینٹ ہوا وہ تھا F T P nineteen seventy three میں یہ فائل ٹرانسفر پروٹوکال جو ہے اس کا یوز شروع ہوا اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد بڑا سادہ سا ہے کہ میرے پاس کچھ فائلیں ہیں وہ میں کسی ریموٹ کمپیوٹر پہ ڈالنا چاہتا ہوں تو میں ایف ٹی پی کے ذریعے اس فائل کو ٹرانسفر کرتا ہوں اور ادر وائز کہ وہاں پہ کچھ فائلیں ہیں جس کو میں اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی میں ایف ٹی پی کے ذریعے ہی کرتا ہوں تو نائنٹین سیونٹیز میں یہ دو امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے تھے یعنی اور ایف ٹی پی جو ہے اس کا یوز شروع ہوا ایٹیز میں میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہوا انٹرنیٹ کی ہسٹری میں وہ یہ کہ ایٹیز میں ڈسائڈ یہ کیا گیا کہ آئندہ سے یہ جو ہم نے آرپا نیٹ بنایا ہے اس پہ صرف ایک زبان بولی جائے گی صرف ایک زبان یعنی زبان کو اسٹینڈرڈائز کر دیا گیا کہ آئندہ سے اس پہ اور کوئی زبان نہیں بولی جائے گی اس پہ صرف ٹی سی پی آئی پی بولی جائے گی صرف ایک بولی اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آرپا نیٹ کو یوز کرنا آسان ہو گیا کیونکہ شاید اس سے پہلے آپ کو ملٹیپل پروٹوکولز کا پتا ہونا چاہیے تھا تب جا کے آپ سارے کے سارے آرپا نیٹ کو یوز کر سکتے تھے لیکن اب صرف ایک زبان آرپا نیٹ جو ہے وہ یونی لینگول ہو گیا اس پہ صرف ایک ہی زبان سمجھی جانے لگی اور بولی جانے لگی اس سے یوزرز کو خاصی آسانیاں پیدا ہوئیں ایک اور بات یہ کہ یہ اسٹینڈرڈ جو بن گیا نا ٹی سی پی آئی پی انٹرنیٹ کا ایک اسٹینڈرڈ بن گیا اس سے لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوگی کہ بھائی اسٹینڈرڈ ہوں گے کامن اسٹینڈرڈ ہوں گے اس سے آسانیاں پیدا ہوں گی تو ان اسٹینڈرڈس کی کے... یوز میں اضافہ ہوتا گیا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ انٹرنیٹ پہ اگر آپ نے اپنا نیٹ ورک کنیکٹ کرنا تھا اس میں آپ کو آسانی پیدا ہو گئی تو اس طرح انٹرنیٹ کی گروتھ جو تھی نا وہ تیزی سے ہونے لگی کیونکہ انٹرنیٹ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا آسان ہو گیا اور اس کی وجہ یہی کہ آپ کو صرف ایک بولی بولنے کی ضرورت تھی and you could go anywhere on the internet and the same language was applicable over there as well اب یہ ہوا یہ ایٹیز میں ہی کہ آرپرنیٹ کا سائز خاصا بڑا ہو گیا ایک چیز تو یہ تھی اور دوسرے یہ کہ شروع میں was being use by these universities and other organization plus the military as well تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے سوچا کہ جناب یہ تو ذرا ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے آرپانیٹ کے دو حصے کر دیے ایک کا نام تو انہوں نے آرپنیٹ ہی رکھا دوسرے کا نام انہوں نے مل نیٹ رکھ دیا تو اس طرح جو ملٹری والی انفارمیشن تھی وہ ایک خاص حصے میں آ گئی اور آرپنیٹ کی جو نان ملٹری والے کمپیوٹرز تھے وہ ایک خاص حصے میں آ گئے اور یہ دونوں حصے سپریٹ کر دیے گئے اب جناب ہم ایٹیز میں ہی ایک اور چیز ایک بڑے امپورٹنٹ ایونٹ کی طرف چلتے ہیں وہ ہے کہ ایٹیز میں شروع ارلی ایٹیز میں ڈیسک آف کمپیوٹرز آ گئے شروع کے جو ڈیسک آپ کمپیوٹرز تھے ان پہ یہ ایم ایس ڈاس یا ونڈوز تو نہیں چلتی تھی ان میں ان پہ یہ یونکس جیسی ہی کچھ چیزیں چلا کرتی تھیں اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ یونکس میں جو نیٹورکنگ سافٹ ویئر ہے نا دیٹ از بلٹ ان تو اس کا مطلب ہے شروع کے جتنے بھی کمپیوٹر تھے دے نیٹ نیٹورک ریڈی اور پھر یہی ہوا کہ لوگ بڑی آسانی سے ان کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ کو کنیکٹ کر سکتے تھے اور ٹیلنیٹ کے ذریعے جا کے انٹرنیٹ پہ جتنے بھی کمپیوٹرس تھے ان کو یوز کر سکتے تھے یعنی جن جن کمپیوٹر کے پاس کے لیے ان یوزرز کے پاس ایکسس موجود تھی ان کو ایکسس کر سکتے تھے تو that was a very important event کہ یہ سستے سے سادے سے کمپیوٹر جو ہیں یہ ملنے شروع ہو گئے اور ان کے ذریعے انٹرنیٹ کو کنیکٹ کرنا عام یوزرز کے لیے ذرا آسان ہو گیا یہ پی سی ریولیوشن جو ہے جناب یہ تو ایٹیز میں بس چلتا ہی رہا پرسنل کمپیوٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ یوزرز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہا خیر اس زمانے میں اسے انٹرنیٹ تو نہیں آرپنیٹ ہی کہا کرتے تھے تو ان یوزرز کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا رہا اب جناب ایٹی فائیو ایٹی سکس میں ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ ہوا وہ یہ کہ این ایس ایف نے امریکہ کے جو چھ سپر کمپیوٹنگ کے سینٹر تھے ان کو آپس میں ایک نئے نیٹ ورک کے ذریعے جوڑا اس کا نام انہوں نے رکھا N S F net N S F net یا بعض اوقات اسے N S F net backbone بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو چھ سینٹر تھے جہاں پہ کمپیوٹرز کے بارے میں خاصی ریسرچ ہوتی تھی ان کو اس N S F net backbone کے ذریعے جوڑ دیا گیا یہ این ایس ایف نیٹ کی جو بیک بون تھی یہ خاصی موٹی بیک بون تھی یعنی اس میں سے خاصا ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا تھا اس کی بینڈ اپنے زمانے کے لحاظ سے اچھی خاصی تھی تو اس سے کیا ہوا اس سے یہ ہوا کہ یہ جو چھ عظیم سینٹرز تھے ریسرچ کے کمپیوٹنگ کی ریسرچ کے ان کے درمیان کمیونیکیشن آسان ہو گئی نہ صرف آسان ہوگی بلکہ کیونکہ موٹی بیک بون تھی اس لیے خاصی تیز بھی ہو گئی تو یہ تو ایک سٹیپ تھا ایک اور سٹیپ بھی انہوں نے ساتھ ہی لیا وہ یہ کہ یہ تو ایک بیک بون بن گئی نا ایک نیٹورک کی اس کے علاوہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بعض ریجنل نیٹس بھی بنانے شروع کر دیے جو پھر اس بیک بون سے کنیکٹ ہوتے تھے ان ریجنل نیٹس کو این ایس ایف نے بہت پروموٹ کیا اور انہوں نے اس طرح پروموٹ کیا کہ جو بھی انسٹیٹیوشن یا ریسرچ انسٹیٹیوشن جو ہیں اس ریجنل سے کنیکٹ کرنا چاہتے تھے ان کو این ایس ایف نے سپورٹ فراہم کرنی شروع کی تو ہوتا یہ تھا کہ یہ جو انسٹیٹیوشنس تھے یہ ریجنل سے کنیکٹ ہوتے تھے تو ریجنل نیٹ جو ہے پورے کا پورا جا کے بیک بون سے کنیکٹ ہو جایا کرتا تھا تو این ایس ایف کی سپورٹ کی وجہ سے اس نیٹ ورک کا یہ جو ایک بڑا سا network which consisted of the backbone plus the regional networks یہ نیٹ ورک جو تھا اس نے بڑی تیزی سے بلکہ مزید تیزی سے گرو کرنا شروع کر دیا نائنٹین ایٹی سیون میں این ایس ایف نے کہا کہ جناب یہ کام بہت کمپلیکس ہو گیا ہے ہمارے بس کی بات نہیں انہوں نے ایک پرائیویٹ کمپنی جو ہے اسے سلیکٹ کیا میرٹ نیٹ ورکس انک شاید وہ کہلاتی تھی اور انہوں نے کہا کہ جناب اب آپ این ایس ایف نیٹ کو چلائیں میرٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے آئی بی ایم اور ایم سی آئی جو کمپیوٹنگ اور ٹیلی کام میں بڑی مشہور کمپنی ہیں ان کے ساتھ کلیبریشن شروع کی اور بڑی زبردست قسم کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی اس ایریا میں کہ یہ ان نیٹ ورکس کو کس طرح مور افیشینٹ بنایا جائے انہوں نے فاسٹ نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجی جو ہیں اس پہ خاصا ریسرچ کا کام شروع کر دیا اس سے یہ جو این ایس ایف نیٹ تھا یہ مزید سے مزید افیشینٹ اور تیز ہوتا چلا گیا اب 1989 میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی وہ یہ کہ جو بیک بون بنی تھی نا اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا اس کو اور موٹا بنا دیا گیا 1989 میں یہ جو این ایس ایف نیٹ کی بیک بون بنی تھی یہ بھی چوک ہونی شروع ہو گئی یعنی اس سے اس کے تھرو بھی ضرور سے زیادہ ڈیٹا بہنا شروع ہو گیا تو اس کی بینوٹ کافی نہیں تھی تو 1989 میں اس کو اپ گریڈ کیا گیا اور اس کو ٹی ون ایک اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق لے آئے تو ٹی ون جو نیٹ ورک کنیکشن ہوتا ہے اس کی بینڈوٹ ہوتی ہے 1.5 meg 1.5 mega bits per second یعنی تقریباً ایک سیکنڈ میں آپ ایک ٹیکسٹ بک کے ساٹھ صفحے بھیج سکتے ہیں using a T one connection تو یہ 1989 میں ہوا بائی دا وے اگر آج آپ چاہیں پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر میں ہیں اگر اپنے گھر میں آپ ایک ٹی ون کا کنیکشن لگوانا چاہیں تو at least it is possible شاید خاصا مہنگا پڑے لیکن اٹ از پاسبل لیکن اس زمانے میں 1989 میں 1.5 میگ بہت بہت ہی زبردست چیز ہوا کرتی تھی اب جناب ہم نائنٹیز میں آ جاتے ہیں نائنٹیز میں ہرپنیٹ جو ہے اسے بند کر دیا گیا اسے ریٹائر کر دیا گیا ختم کر دیا گیا ہرپنیٹ کو اس کو ڈیزالو کر دیا گیا اور بس اب یہ این ایس ایف نیٹ جو ہے نا یہ ذرا اور شیپ میں اور اور فارم میں نظر آنے لگا نائنٹین نائنٹیز میں جو دو بڑے امپورٹنٹ ایونٹ ہوئے اس میں سے پہلا تو تھا گوفر پروٹوکال ایک بنی گوفر جو ہے نا یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ انفارمیشن کو آرگنائز کر سکتے ہیں ایک ہائرارکل مینیو بیسڈ سسٹم میں آپ انفارمیشن کو آرگنائز کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک مینیو آتا ہے اس میں آپ کچھ سلیکٹ کرتے ہیں پھر ایک اور مینیو آتا ہے اس طرح مینیوز کے ذریعے اور آخر میں وہ ڈاکیومنٹ آ جاتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو مینیو سے مینیو سے مینیو تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ انفارمیشن کو آرگنائز کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی پیس آف انفارمیشن کو تلاش کر رہے ہوں اس کو تلاش کرنا اس کو لوکیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یونیورسٹی آف منیسوٹا میں نائنٹین نائنٹی ون میں یہ گوفر والی پروٹوکال جو ہوئی تھی یہ انوینٹ ہوئی اس سے بڑا فائدہ ہوا یعنی عام آدمیوں کے لیے بھی انٹرنیٹ پہ انفارمیشن تلاش کرنا آسان ہو گیا لیکن مین ایونٹ جو نائنٹین نائنٹیز کا تھا وہ تو ہے نائنٹین نائنٹی تھری میں ہوا نائنٹین نائنٹی تھری میں سرن اس نے یہ W W W world wide web اس کی پروٹوکال جو ہے اس کو منظر عام پہ لائے اس میں جو کیس اس پروٹوکال کا آرکیٹیکٹ تھا وہ تو ظاہر ہے ٹیم برنز لی تھا اور اس میں ایچ ٹی ٹی پی والی پروٹوکال تھی جس کے ذریعے آپ انفارمیشن منگواتے تھے بھجواتے تھے اور ہائپر ٹیکس لنکس جو تھے دے واز دا کی انوویشن کہ آپ کسی بھی لنک پہ کلک کریں اور آپ پھر اس لنک سے ریلیٹڈ پیج پہ پہنچ جاتے ہیں دس ریولیوشنائزڈ انفارمیشن کو ایکسس کرنے کا طریقہ اٹ ریولیوشنائز انفارمیشن کو پریزنٹ کرنے کے طریقے کو تو انفارمیشن کو پریزنٹ کرنا اس کو ایکسس کرنا بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ہو گیا because of the web so that was the key event that از ان 1993 تو میرے خیال میں ٹی سی پی آئی پی کے بعد جو سب سے بڑا ایونٹ انٹرنیٹ کی لائف ٹائم میں ہوا ہے وہ یہی کہ ورلڈ وائڈ ویب اس کا تذکرہ شروع ہوا اور اس کا انوینٹر جسے کہا جاتا ہے وہ جناب ٹم برنز لی تھے نائنٹین نائنٹیز میں اور بھی کچھ امپورٹنٹ ایونٹ ہوئے نائنٹین نائنٹی تھری میں این ایس ایف نیٹ جو ہے اس کی بیک بون کو اپ گریڈ کر دیا گیا بجائے ون پوائنٹ فائیو کے اب یہ 45 میگا بٹ پر سیکنڈ پہ آ گئی اس ٹائپ کے کنیکشن کو ٹی تھری کنیکشن کہا جاتا ہے 45 five mega bit per second کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1800 سو pages of a text book per second آپ سینڈ کر سکتے تھے تو it was a quantum leap compare to 1.5 mega bit per second nineteen میں جو سب سے انٹرسٹنگ ایونٹ ہوا from from a common users point of view وہ تھا کہ اس نائنٹین نائنٹیز میں ویب براؤزرز بھی انوینٹ ہوئے سب سے پہلے تو موزیک آیا اس کے بعد نیٹسکیپ نیویگیٹر بھی آیا تو میرے خیال میں جو تین موسٹ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں انٹرنیٹ کی لائف ٹائم میں پہلا تو تھا ٹی سی پی آئی پی کی انوینشن پھر تھی یہ ورلڈ وائڈ ویب کی انوینشن اور یہ ویب براؤزر کی invention I guess this is the third most important event in the lifetime of the internet کیونکہ ویب براؤزر کے ذریعے عام لوگ بھی ان کے پاس کیبلٹی آ گئی کہ وہ انٹرنیٹ کو یوز کر سکیں عام لوگ جو ہے وہ اس لیے ان کے پاس کیبلٹی آئے کیونکہ ویب براؤزر جو تھے یہ بہت آسان تھے یوز کرنے کے لیے ان کا گرافیکل یوزر انٹرفیس جو تھا وہ کوائٹ انٹوٹیو تھا تو ویب براؤزر کے ذریعے مزید لوگوں نے انٹرنیٹ کو یوز کرنا شروع کر دیا اور یہ مزید جو ہے یہ بڑھتا ہی گیا لوگوں کی تعداد جو کہ انٹرنیٹ کو یوز کر رہے تھے اس ویب براؤزر کی وجہ سے وہ اسکائی راکٹ کرنے لگی اس کا ریٹ آف گروتھ بہت ہی زیادہ ہو گیا 1995 میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ ہوا یعنی این ایس ایف نیٹ کے کے پورے پورے آرکیٹیکچر کو چینج کر دیا گیا اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا ایک نیا آرکیٹیکچر آ گیا یہ آرکیٹیکچر جو تھا وی بی این ایس اس میں یہ ریجنل نیٹورکس کا آئیڈیا جو تھا اس کو بھی زیادہ فروغ دیا گیا اس کے علاوہ نیٹورک ایکسس پوائنٹس جو ہیں وہ کچھ ڈیفائن کر دیے گئے پورے کے پورے اس آرکیٹیکچر میں تو یہ لاسٹ میرے خیال میں بہت انٹرسٹنگ ایونٹ تھا اس کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ٹیکنالوجیکلی میرے خیال میں اتنی انٹرسٹنگ نہیں ہے lot has happened since nineteen ninety five لیکن وہ ٹیکنالوجیکلی شاید اتنی انٹرسٹنگ نہیں ہے لیکن فرام اے یوزر پرسپیکٹو جو ہے وہ انٹرنیٹ کی جو گروتھ ہوئی ہے اس میں جو ایونٹس ہوئے ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ تو ان کا تو ہم اس وقت تذکرہ نہیں کریں گے اس وقت میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیے کہ انٹرنیٹ ہے پہ شاید ملینز آف کمپیوٹرز ہیں شاید میرے خیال میں ایک سو ساٹھ ملین کا میں نے نمبر سنا تھا ایک سو ساٹھ ملین یونیک ہوسٹس ہیں انٹرنیٹ پہ ہوسٹ کیا ہوتے ہیں اس کو بھی جانے دیجیے صرف یہ سمجھ لیجیے کہ ایک سو ساٹھ ایسے کمپیوٹر ہیں جو انٹرنیٹ کا اکثر کام کرتے رہتے ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں all of them are connected to each other I can reach from any one of them to any other one ایک سو ساٹھ ملین میں سے میں جس مرضی پہ جا سکتا ہوں میں گھر بیٹھے چاہوں تو ان میں سے کسی ایک کو بھی ایکسس کر سکتا ہوں تو ایک بہت بڑا نظام ہے بہت کمپلیکس نظام ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نظام کو کون چلا رہا ہے یہ جو اتنا کمپلیکس سسٹم ہے جس میں ایک سو ساٹھ ملین ہوس ہیں اور جس کی ہوس کی تعداد میں روز بروز ہزاروں لاکھوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو کون مینٹین کر رہا ہے اس کو کون چلا رہا ہے اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے اس کو کون پولیس کر رہا ہے کون کر رہا ہے ایک اور بات یہ کہ جو اتنا کمپلیکس اتنا عظیم سسٹم ہے اس کا مالک کون ہے ہو اونز اٹ انٹرنیٹ کو کون اون کرتا ہے اس کا کون مالک ہے ان سوالوں کے بارے میں آپ کچھ ریسرچ کیجئے اور ہم سب کو بتائیے ہمیں بتائیں کہ انٹرنیٹ کو کون چلاتا ہے اس کو کون اون کرتا ہے اور اس کا جواب اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئے تو میسج بورڈ پہ ضرور اس کو مینشن کیجیے تو جناب ہم اب آج کے لیکچر کے اختتام پہ پہنچتے ہیں آج ہم نے انٹرنیٹ پہ ڈسکشن کی انٹرنیٹ وہ ایک عظیم ٹیکنالوجیکل ریولیوشن ہے جس نے ایک ایسا ریسورس پیدا کیا ہے ایک ایسا انفارمیشن ریسورس پیدا کیا ہے جو دنیا کی تمام پاپولیشن کو ایکولی ایکسیسیبل ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انٹرنیٹ کا شروع تو سکسٹیز میں ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اس میں فیسلٹیز بڑھتی گئیں لیکن تین کی ایونٹس انٹرنیٹ کی ہسٹری میں جو ہیں جن کو میں ایک دو پھر آپ کے سامنے دہرانا چاہوں گا ایک تو یہ کہ ٹی سی پی آئی پی کی پروٹوکال جو ہے اس پہ جو ایگری کیا گیا کہ آئندہ سے انٹرنیٹ پہ جتنے بھی کمپیوٹر ہیں جتنی بھی کمیونیکیشن ہے it will all follow that protocol میرے خیال میں یہ سب سے بڑا ایونٹ تھا جس سے انٹرنیٹ کی گروتھ بہت تیز ہوئی دوسرا ایونٹ میرے خیال میں وہ ویب کی آمد تھی سرن میں جو ٹم برنرز لی نے یہ ویب کا ایک نیا آئیڈیا دیا اور اس کو ایچ ٹی ٹی پی کے اور ہائپر لنکس کے ذریعے امپلیمنٹ کیا یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ تھا جو کہ انٹرنیٹ کے ایولیوشن میں آیا اور تیسرا امپورٹنٹ ایونٹ میرے خیال میں اور اسی آرڈر امپورٹنس میں وہ ہے یہ جو گرافیکل ویب براؤزرس تھے ان کی پیدائش اس کی وجہ سے بھی انٹرنیٹ کی گروتھ میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا تو یہ تو تھی آج ہی بات نیکسٹ ٹائم ہم اپنی انٹرنیٹ کی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے نیکسٹ ٹائم ہم ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے نیکسٹ ٹائم ہم ذرا دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ پہ جو جو چیزیں پاسبل ہیں یعنی اس پہ جو کمیونیکیشن ہم کر سکتے ہیں اس میں جو انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں جو فائلیں ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ کر سکتے ہیں جو اس پہ انسٹنٹ میسیجنگ کر سکتے ہیں اس پہ جو ہم براؤزنگ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ہم تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل دیکھنے کی کوشش کریں گے تو جناب انٹل دیٹ ٹائم خدا حافظ